اور وہی ہے جس نے بنائی رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے